اے آمان والو رکو اور سجدہ کرو اور اپنی رب کی بندک کرو اور بھلے کام کرو اس امید پر کہ تمہیں چھٹکارا ہو السج اندل شافے